حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس شخص نے ایک چڑیا کو بھی بے فائدہ قتل کیا قیامت کے کے دن چڑیا اس شخص خلاف با آواز بلند اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کہے گی اے میرے پروردیکار فلاں شخص نے مجھے بے فائدہ قتل کیا کسی فائدے کے لیے ذبح نہیں کیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاون